شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ نماز قائم کرنا زکات دینا رمضان کے روزے رکھنا اگر وہ صاحب نصاب ہے تو حج کرنا آج مجھے ان پانچوں بنیادوں میں سے ایک بنیاد یا یوں کہیے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے اس بنیاد کو اگر پانچ اینٹیں کہہ لیجئے تو ہم ایک اینٹ زکات کے اوپر بحث کرنا چاہیں گے شریعت اسلامیہ میں اس کا بڑا زبردست مقام ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیاسی مرتبہ ایٹی ٹو ٹائمس بیاسی بار قرآن حکیم میں یہ کہا ہے وہ آت الزکا زکات ادا کرو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کے بارے میں ایک مرتبہ کہہ دے تو کافی ہے اگر اس بات کا حکم وہ بیاسی مرتبہ دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے زکات ہر صاحب نصاب آدمی کے اوپر فرض ہے جو آدمی صاحب نصاب ہوتے ہوئے اپنے مال سے زکات نہیں نکالتا قرآن میں بھی اس کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں اور احادیث کے اندر بھی اس کے لیے بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں مثلا ایک حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الزکاة کے اندر لائے ہیں اس طرح وَعَنَ بِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُوَدِّ زَكَاتَهُ مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرأ له ذبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك وكنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے مال عطا کیا من آتاہ اللہ مالاً جس آدمی کو اللہ نے مال دیا فلم یو ادی زکاتہ اگر وہ اپنے اس مال میں سے زکات نہیں نکالتا تو مسل الہ مالہ یو ملکیا شجان اکرا تو اس کے اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا روایت بخاری کتاب زکات کی ہے کہ اس کے مال کو قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں مشکل کر دیا جائے گا جس کے دو زبانیں ہوں گی پھر اس سانپ کو اس کے گلے کا توک بنا دیا جائے گا اس کے گلے میں اس کو لپیٹ دیا جائے گا اس سات کی جو دو زبانیں ہیں ان دو زبانوں کے ذریعے وہ اس آدمی کے اوپر حملہ کرے گا اور اپنا زہر اس کے بدن کے اندر ڈالے گا کس طریقے سے اس کی باچھوں کو پکڑ لے گا ایک زبان سے ایک باچھ کو پکڑے گا جس کو عربی میں شدق کہتے ہیں اور لہزیما بولتے ہیں اس کو تو ایک زبان سے ایک باچھ کو پکڑے گا اور ایک زبان سے ایک بات کو پکڑے گا اور اس کو ڈسے گا اور بولے گا میں تیرا مال میں تیرا خزانہ میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو نے ذخیرہ کر کے رکھا تھا اور اس میں جو غریبوں کا حق بن گیا تھا وہ حق تو نے ان کو ادا نہیں کیا تھا آج میں سانپ کی شکل میں تیرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلط کر دیا گیا ہوں یہ حدیث بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کریمہ تلاوت فرمائی فضله وخير لهم اللہ نے جن کو اپنا فضل عطا فرمایا ہے فضل سے مراد یہاں مال ہے اللہ نے جن کو اپنا فضل دے رکھا ہے اور فضل میں سے خاص فضل دولت مال خزانہ دے رکھا ہے لیکن اس مال اور خزانے کے اوپر وہ سانپ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بخیلی کرنے والے لوگ یہ نہ گمان کریں کہ ان کی یہ بخیلی ان کے حق میں بہتر ہے ولا یا سبن الب خلون نبی ماراتا ہوں اللہ فضلی ہو خیر اللہ بخیلی کرنے والے سانپ بن کر کے دولت کے اوپر بیٹھ جانے والے یہ نہ سمجھیں کہ ان کی یہ بخیلی ان کے حق میں بہتر ہے بل ہوا شر الحم یہ بخیلی ان کے حق میں بہت ہی بدتر ہے یہ بخیلی بہت ہی بدتر ہے ان کے حق میں آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اشاعت فرمایا سلطما بخیلو بھی جس مال کو بخیلی کی وجہ سے انہوں نے جمع کر لیا تھا وہ مال قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا اب یہ گلے کا توق کیسے بنے گا بخاری کتاب الزکات کی یہ روایت جو ابو مروی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی وضاحت کرتی ہے کہ اس مال کو توق کیسے بنایا جائے گا ایک گنجے سانپ کی شکل میں مال کو لے آیا جائے گا اور وہ گنجا سانپ اس کے گلے میں توک کی شکل میں پہنا دیا جائے گا اور برابر ڈستا رہے گا اور بولتا رہے گا انا مالک وہ کنزک میں تیرا مال میں تیرا خزانہ یہ وعید بھی ایک بخیل آدمی کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے لرزہ دینے کے لیے کافی ہے ایک اور حدیث سماعت فرما لیں حدیث اس طرح ہے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي مالي انما له من ماله ثلاث ما اكل فافنى او لبس فابلى او اعطى فاقتنى ادخر لاخرته وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس رواہ مسلم کتاب زہد و رقائق حضرت امام مسلم یہ حدیث پاک کتاب زہد کے اندر لائیں جہاں زہد کا بیان ہے یہ حدیث وہاں موجود ہے حضرت ابو حریرہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ بولتا ہے میرا مال میرا مال یہ میری بلڈنگ ہے یہ میری تجوری ہے یہ میری کار ہے یہ میرا مال ہے یہ میرا خزانہ ہے یہ میرا پلاٹ ہے بندہ بولتا رہتا ہے میرا مال میرا مال یقول العبد مالی مالی بندہ بولتا رہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اس کا مال صرف تین چیزیں ہیں وہ انما لہو مالی فلاس اس کا مال تین ہی ہے کیا ما اکلف افنا جو کھا لیا بدن کو لگ گیا خون بن گیا اس کو فائدہ ہو گیا یہ اس کا مال او لبی اولا ابلا یا کپڑا سلوا کر کے پہن لیا بدن کے اوپر رہ کر کے پرانا ہو گیا اس سے اس کو فائدہ پہنچ گیا جو مال کھا لیا اس سے بدن کو فائدہ پہنچا جو مال استعمال کر کے کپڑا لے لیا کپڑا پہن لیا بدن کو اس سے فائدہ پہنچ گیا گرمی اور سردی وغیرہ سے او آتا فکتنا یا اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ اسٹور ہو گیا کہا نبی نے اس کی تفسیر فرمائی ادخر علی آخرتی یا رامی نے اس کی تفسیر کی ادخر علی آخرتی اللہ کی راہ میں دیا جمع ہو گیا کہاں جمع ہو گیا آخرت ہی آخرت کے لیے اس نے ذخیرہ کر لیا یہی تین تو اس کے مال ہیں سوا سیواد اس کے علاوہ جو اس کے پاس مال ہے فہو ظاہر وہ چلے جانے والا ہے وہ تاریخ الناس اور لوگوں کے لیے چھوڑ دینے والا ہے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے اب یہ جھگڑے کی جڑ ہے بیٹا کہے گا مجھے اتنا ملنا چاہیے بیٹی کہے گی مجھے اتنا ملنا چاہیے اور جو وارثین ہیں وہ کہیں گے ہمیں اتنا ملنا چاہیے تو جو مال وہ چھوڑ کر کے گیا ہے وہ جھگڑے کی جڑ ہے اس سے اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے اور اگر وہ مال اس نے حرام طریقے سے کمایا ہے تو مرنے کے بعد اس حرام مال کو اگر بچے استعمال کرتے ہیں غلط راہوں کے اندر تو برابر اس حرام مال کی جو شناخت اور قباحت ہے اور بچے جو غلط کام کریں گے چونکہ یہ غلط سنت ایجاد کر کے گیا ہے لہذا اس کی سزا برزق کے اندر بڑھتی رہے گی تو خواہ مخواہ انسان بولتا رہتا ہے میرا مال میرا مال کچھ لے کر کے نہیں جاتا سوائے چند گز کفن کے ہاں مال کی اہمیت تو ہے اس سے کسی کو انکار نہیں پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک مال تو اس کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے پیدا ہوا نہلانے دھلانے کے بعد اب کپڑا پہنائیے اس کو ساتویں دن اس کا عقیقہ کیجیے عقیقے کے لیے پیسہ ضروری ہے پیسہ نہیں تو بکرا کہاں سے لائیں گے اسی طریقے سے اس کا بال اتار کر کے چاندی یا سونے کے وزن سے خیرات کر دیا جائے اب سونا چاندی اس کے پاس رہے گا ہی نہیں پیسے رہیں گے ہی نہیں تو وہ بالوں کے بقدر پیسہ کیسے خیرات کرے گا تھوڑا بڑا ہوا اب اس کی تعلیم کا مسئلہ ہے تعلیم میں پیسہ ضروری ہے اور بڑا ہوا اب شادی کا مسئلہ ہے شادی میں کم سے کم مہر ضروری ہے وہاں بھی پیسے کی ضرورت ہے بیوی آ گئی اب پھر پیسے کی ضرورت ہے اس لیے کہ بیوی کو اب نان نفتا سکنا مہیا کرے گا اس کے اوپر والدین کی بھی ذمہ داریاں ہیں زندگی کے ہر مرحلے میں اسے مال کی ضرورت پڑتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تب بھی مال اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا کچھ لے کر کے جاتا ہے تھوڑا کپڑا تو لے کر کے جاتا ہے دو چار گز تجیز و تکفین تو مرنے والے کے لیے ضروری ہے اگر مال نہیں ہے تو تجویز و تکفین کیسے ہوگی تو مال کی فی نفسی ہی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے لیکن مال کے کچھ ضوابط اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دیے ہیں ان ضوابط کی روشنی میں ہمیں مال کو خرچ کرنا ہے ہمیں مال اللہ نے دیا ہے مال ہمارا نہیں ہے یہ تو مجازن اللہ تبارک و تعالی نے بول دیا کہ مال تمہارا ہے اللہ بولتا ہے مال ہمارا ہے ہم نے تم کو مال دیا ہے یہاں رک کر کے ایک نقطہ حل کر لیا جائے آدمی یہ کہتا ہے میں تجارت کرتا ہوں اب مال اللہ نے کہاں سے دیا میں دکان کھول کر کے بیٹھا ہوں میں محنت کر رہا ہوں تو مال اللہ کیسے دے رہا ہے میں مزدوری کر رہا ہوں خون پسینہ ایک کر رہا ہوں تو مجھے پیسہ مل رہا ہے اللہ کہاں دے رہا ہے نکتا بھول گیا ہو کہ دکان کھول کر کے بیٹھ گئے دکان تو پیسہ پیدا نہیں کرے گی نا دکان کے اندر تو صرف مال رکھا ہوا ہے گراہک کون بھیجتا ہے کسٹمر کون بھیجتا ہے صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ بھیجتا ہے اگر کسٹمر کو نہ بھیجے بھوکے مر جائیں گے آپ دکان بند کرنی پڑے گی آپ کو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال دیتا ہے یوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے تم کہتے ہو ہم نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے ارے اللہ کا احسان مانو کہ اس نے کم سے کم تمہیں کہیں مزدوری کرنے کے اوپر لگا دیا اگر توفیق نہ دیتا تو تم کو کوئی مزدور نہ رکھتا اور جب مزدور نہ رکھتا بھوکے مر جاتے تم تو غور کرو تو سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے سب کچھ اسی نے عطا کیا ہے اگر وہ کسی کو مال نہ دینا چاہے اس کی دکان اسے مال نہیں دے سکتی اس کی تجارت اسے مال نہیں دے سکتی اس کی مزدوری اسے مال نہیں دے سکتی مال سب کا سب اللہ کا ہے اسی وجہ سے ایک جگہ فرمایا گیا مال اللہ آتا ان کو دو جو مستحق ہیں اپنے مال میں سے نہیں مال اللہ آتاکم اللہ کے اس مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہارا مال کا ہے کا مال تو سب اللہ کا ہے بندہ ایک اور چیز بھول جاتا ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اسے وہاں رسک کی ضرورت ہے باپ وہاں رسک نہیں پہنچا سکتا ماں رسک نہیں پہنچا سکتی اس کے پیٹ بھرنے کے معاملے میں ماں باپ کا کوئی عمل دخل نہیں اللہ تبارک و تعالی بندے کو رسک پہنچاتا ہے وہ خون جو ہر ماں باہر آ کر کے ضائع ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس خون کو روک دیتا ہے اور ایک نلکی کے ذریعے پیٹ کے ذریعے اس کو وہ غذا پہنچاتا ہے کیا سسٹم ہے کیا نظام ہے رزق کا ایک راستہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی اپنے بندے کے لیے بنا دیا اچھا منہ کے ذریعے کیوں نہیں اس غذا کو پہنچایا اس وجہ سے کہ بندہ جب دنیا میں آئے گا تو اسی زبان سے میرا نام لے گا تو میں پہلے ہی اس کی زبان کو ناپاک کیوں کر دوں خراب خون کے ذریعے لہذا اس نے پیٹ کے ذریعے اس کا رسک اس کے بدن میں پہنچایا اور جیسے ہی پیدا ہوا رزق کا انتظام دیکھیے کہ ایک راستہ تھا رزق پہنچنے کا وہ راستہ کٹ گیا اور جیسے ہی رزق کا ایک راستہ کٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے میں نے رزق کا ایک راستہ کاٹا اب تیرے لیے دو راستے میں نے پیدا کر دیے ماں کے سینے میں دو جگہوں پر دودھ کا انتظام فرما دیا کہ میرے بندے ایک جگہ سے میں نے روزی کا دروازہ بند کر دیا اب روزی کے دو دو دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے اور جب یہ دو دروازے بند ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب میں نے چار دروازے تیرے لیے کھول دیے دو ہاتھ دو پیر میری زمین وسیع ہے جا کھا کما محنت کرے گا میں تجھے روزی دوں گا یہ بندہ کیوں بھول جاتا ہے اور کہتا ہے میرا مال میرا مال ایک حدیث تو بہت ہی عجیب ہے اور بخیل کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے حدیث اس طرح ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم یصبح یصبح العباد فيه الا ملکان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعطِ منفکن آت ممسکن تالفن روال بخاری کی کتاب زکا یہ روایت بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب زکاط کے اندر لائے حضرت ابو ابورا فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی صبح بندے کی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ہر صبح کو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اللہ ملکانی انزلان دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں ان میں سے ایک یوں دعا کرتا ہے اللہ سے اللہ آتے اے اللہ تیرے راستے میں جو لوگ خرچ کر رہے ہیں ان کو اس خرچ کا اچھا نیم عطا فرما اللہ اس کو دگنا کر کے دنیا میں بھی دے دے آخرت میں جو تو دے گا وہ تو دے گا ہی دنیا میں بھی دے دے دگنا کر کے تگنا کر کے اضاف مضافہ کر کے خرچ کرنے والے کو اس کا نیمل بدل دے دے اور دوسرا کیا بولتا ہے اللہ آتے ممسکن تلفن اے اللہ بخیل جو تیرے راستے میں تیرا مال تیرے حقدار بندوں تک نہیں پہنچاتا ہے اللہ اس کا مال ضائع کر دے ظاہر ہے کہ یہ دعا معصوم مخلوق کر رہی ہے فرشتے کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اور ایسا ہوتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھاتا ہے اس کا البدل عطا فرماتا ہے اور بخیل کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے مال کے ضائع ہونے کے کئی راستے بنا دیتا ہے طرح طرح کی بیماریاں دے دیتا ہے پیسہ ہے سیب کھائیے افطاری میں رکھا ہوا ہے ارے مجھے صاحب ڈاکٹر نے منع کیا ہے یہ مٹھائی کھائیے ڈاکٹر نے منع کیا یہاں تک کہ روٹی کھائیے یہ بھی ممنوع ہے ڈاکٹر کی طرف سے چاول کھائیے بولتے چاول بھی بنا کیا پیتے ہیں آپ بولتے سبزی کا سوپ پیتا ہوں سبزی کا سوپ پیتا ہوں بولے تو اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے پیسہ دیا لیکن خوراک چھین لی اس پیسے سے کیا فائدہ ہے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے جو پیسہ تمہارے پاس ہے اس کا کیا فائدہ ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرو بیماریوں سے محفوظ رہو گے نہیں تو اللہ تبارک و تعالی مال کے ضائع کرنے کے کئی راستے کھول دے گا بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا بیوی کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی بیٹی کسی مرض کے اندر مبتلا ہو گئی اور ایسے ایسے برے امراض ہیں کہ لاکھوں کے اوپر کی بات ڈاکٹر کرتا ہے تو جو مال اس نے سہد سہد کر رکھا ہوا تھا ذخیرہ کر کے رکھا ہوا تھا وہ تو دوسرے لے ہوئے اس سے کم پر اگر راضی ہو جاتا اور اپنے مال میں سے غریب حقداروں کو اگر ان کا حق پہنچا دیتا تو یہ مصیبت اس کے اوپر نہیں آتی حسد ناجائز ہے نا کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کسی بھی مقام پر جائز نہیں ہے سوائے دو جگہوں کے دو آدمیوں کے بارے میں حسد کر سکتے ہو روایت روایت اس طرح وان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا رجل مالا اللہ ہی فی الحق و آتاہ اللہ الحکمہ فو یقوی بھی راہل البخاری فی کتاب حضرت امام بخاری سے کتاب الزکاة کے اندر لائے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ حسد صرف دو آدمیوں سے جائز ہے اور کہیں بھی حسد درست نہیں ہے اس حسد بمانی رشک رشک کر سکتے ہیں آپ اس آدمی سے رشک کر سکتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا اور مال عطا کرنے کے بعد اسے حق کے راستے میں خرچ کرنے پر لگا دیا فصل ہوں اللہ الحق مال کو اللہ کے راستے میں حق کے راستے میں خرچ کرنے پر لگا دیا تو ایسے مالدار آدمی سے رشک کرنا جائز ہے اللہ اور اس کو عطا فرما کیا تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اور وہ آدمی اس سے بھی رشک کرنا جائز ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن علم کو دبا کر نہیں بیٹھتا بلکہ علم لوگوں تک پہنچاتا ہے علم کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے علم کی روشنی میں فتوے دیتا ہے وہ کسی بھی ہاں علم کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے علم کی روشنی میں فتوے دیتا ہے لوگوں تک علم پہنچاتا ہے وہی علم فیصلے بھی کرتا ہے لوگوں کو تعلیم دے دیتا ہے تو ایسے عالم سے رشک کرنا جائز ہے اور ایسے مالدار سے رشک کرنا جائز ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہتا ہے ایک نکتا سمجھ میں آیا اس حدیث پاک سے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے علم اور مال دونوں کو ایک جگہ جمع فرما دیا ہے گویا علم کی مدد مال کے ذریعے ضروری ہے جہاں بھی علم کے لیے مال کی ضرورت پڑے دل کھول کر کے خرچ کرو اور پوری سیرت طیبہ اٹھا کر کے دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کس قدر مال خرچ کیا ہے بے دریک مال خرچ کیا ہے ذرہ برابر انہوں نے مال کے خرچ کرنے میں پسو پیش نہیں کیا ٹال مٹول نہیں کیا ہیل حجت نہیں کی لیتا وہ لال نہیں کیا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت میں آپ کے ساتھ ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے چالیس ہزار روپیہ تھیلی میں رکھے ہوئے ہیں چالیس ہزار درہم لے کر کے چلے کتنا چالیس ہزار درہم لے کر کے ہجرت میں جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے ساتھ چلے مدینہ پہنچتے پہنچتے صرف پانچ ہزار روپے بچے ہیں چالیس ہزار روپے خرچ کر دیے انہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ تبوت کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اثاثے کے دو حصے کیے ایک حصہ لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا کہا کہ اللہ کے رسول گھر کے احساس کے دو حصے کے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں حضرت صدیقہ ہے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر کا پورا احساس اللہ اور اس کے رسول کے لیے کہا گھر میں کیا چھوڑا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے کیا بات گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آ گیا ہوں بہت قربانیوں کے بعد شہرت دوام حاصل ہوتی ہے کسی کو آج ہم حضرت ابو بکر بولتے ہیں تو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں آج کسی صحابی کا نام لیتے تو رضی اللہ عنہ بولتے اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ سے راضی ہو گیا یہ مقام ایسے ہی نہیں مل جاتا یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا اللہ تبارک تعالیٰ یہ مرتبہ جس کو دینا چاہے اسے دے دیتا ہے ہر آدمی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا دنیا میں سبھی لوگ جیتے ہیں کچھ لوگ صرف اپنے لیے جیتے کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے کچھ کچھ لوگ دوسروں کے لیے جیتے کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے جیتے تو جینا کئی قسم کا ہوتا ہے جینا سب سے اعلیٰ درجے کا جینا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جینا ہو صاحب کرام نے وہ مثال پیش کر دی ہے اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہرت دوام حاصل کر دی قیامت تک ان کا نام قیامت کے میدان میں ان کا نام جنت میں ان کا نام ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام سربلند کر دیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سو اونٹ لا رہے چندے کا جو اعلان ہوا جنگ تبو کے موقع پر پھر کچھ سوچا انہوں نے پھر گئے سو اونٹ اور لے آئے پھر انہوں نے کچھ سوچا پھر اس کے بعد پھر گئے سو اونٹ لے اللہ اکبر پچاس اونٹ کہیں کسی محلے میں آ جائے تو صرف اونٹ ہی اونٹ دکھیں گے آدمی اور بلڈنگ نہیں دکھتی خالی اونٹ دکھیں گے پچاس اونٹ سو اونٹ پہلے لائے اس کے بعد سو اونٹ بعد میں لائے اس کے بعد سو اونٹ بعد میں لائے کتنے اونٹ ہو گئے تین سو اونٹ مدینہ میں چاروں طرف اونٹ ہی اوٹ دکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو خرچ کرتے ہوئے دیکھ رہے اللہ کے راہ میں آپ کا چہرہ مارے خوشی کے تم آ رہا ہے اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آئے اور قریب بیٹھ کر کے تھیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اللہ کے رسول اس کو بھی رکھ لیجیے تاکہ کیا ہے اس میں ویسے بھی خوشی کے مارے آپ کا چہرہ تم آ رہا تھا وہ تھیلی دیکھ کر کے آپ نے فرمایا عثمان اس میں کیا ہے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ہزار دینار ہیں اللہ اکبر میں نے حساب لگایا تقریباً کروڑوں میں جاتا ہے چندہ آپ کا کروڑوں میں جاتا ہے دینار کا حساب لگا لو ایک ہزار دینار کا کتنا ہوگا اور ایک اونٹ کی قیمت لگاؤ تین سو اونٹ ہے ایک روایت کے اندر آتا کچھ گھوڑے بھی دیے تقریباً سو کی تعداد میں اللہ عالم سواب تو اللہ کے رسول نے جب یہ سنا کہ اس تھیلی کے اندر ایک ہزار دینار ہیں سونے کے سکے ہیں ایک ہزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے عالم میں فرمایا ہے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو عثمان سے راضی ہو جا اور آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ سے مواخذہ نہیں کرے گا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو کہ فضیلت ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے ہے حضرت صدیق کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی متحرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے ہیں روزے کا مہینہ ہے خادمہ سے پوچھا کہ افطار کے لیے کچھ ہے کہا کہ ہاں ایک سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اتنے میں ایک سائل آیا کہا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دیا جائے صدیق کائنات نے کہا کہ وہ روٹی اٹھا کر کے سائل کو دے دیا جائے خادمہ نے حیرت سے پوچھا ام المومنین اگر وہ روٹی سائل کو دی دی گئی تو افطار آپ کس سے کریں گی محروم کو سائل کو واپس کرنا اچھا نہیں ہے یہ روٹی اس کے لیے دے دو اس لیے کہ در رسالت سے اگر کچھ موجود ہے در رسالت پر تو محروم در رسالت سے خالی نہ جائے سائل خالی نہ جائے اگر موجود ہے تو روٹی دے دی گئی افطار پانی سے ہوا ہے اللہ افطار پانی سے ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لاکھ درہم بھیجتے ہیں کتنا ایک لاکھ درہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ازواج متحرات بہت غریب تھی ان کو کھانے کو نہیں ملتا تھا ان کے پاس پیسے نہیں تھے زہد جانتے کسے بولتے پیسہ رہتے ہوئے آدمی پیسے کی طرف توجہ نہ کرے مال موجود ہو لیکن مال سے محبت نہ ہو ایسے آدمی کو زاہد بولتے ہیں زاہد کسے بولتے ہیں مال موجود ہو لیکن مال سے محبت نہ ہو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو ایسے آدمی کو زاہد بولتے ہیں اور اس صفت کو زہد بولتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس ایک لاکھ درہم حضرت عبداللہ زبیر نے بھیجا شام تک سارا کا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا ایک درہم باقی رہ گیا تھا خادمہ نے کہا ام المومنین رمضان کا مہینہ ہے افطار کے لیے کچھ خریدنے کے لیے ایک درہم رکھ لیجئے بولے نہیں افطار کے لیے ہے پانی ہے کھجور ہے یہ درہم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں دے دیا جائے ایک لاکھ روپے آیا اور دن بھر میں صدیق کائنات میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے صاحب اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے خرچ کرنے کا اور اللہ کی راہ میں دینے کا یہ انداز تھا آج مسلمانوں کی زندگی کے تمام کے تمام پہلو تمام کے تمام شعبے تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئے ہیں کوئی بھی شعبہ ان کی زندگی کا اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے اس مثال کی مصداق بن گئی ہے مسلمانوں کی زندگی کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسی دی زندگی کے تمام شعبے اپنی اصلی حالت سے پھر گئے ہیں ان میں سے نظام زکات بھی ہے خلافت عباسیہ تک تو نظام کا زکات بالکل زکات کا پورا نظام بہت اچھی طرح چلتا رہا لیکن تاتاریوں کے حملے کے بعد یہ نظام جو بکھرا تو آج تک اس نظام کو سمیٹا نہیں جا سکا ایک ہے زکات اور ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا الگ چیز ہے اور زکات دینا الگ چیز ہے زکات تو فرض ہے وہ تو دینا ہی آپ کو اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں آپ کو خرچ کرنا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ میں اور زکات میں ایک اور بنیادی فرق ہے وہ کیا زکات اجتماعی ادا کی جاتی ہے اور انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ آدمی کا انفرادی معاملہ ہے زکات اجتماعی طور پر ادا کی جائے اگر حکومتی سطح پر یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو محلے کی سطح پر یہ کام کرو اسٹیٹ کی سطح پر یہ کام کرو محلے کے اندر ایک تنظیم بنا لی جائے کمیٹی بنا لی جائے کسی کو امین بنا دیا جائے پیسے وہاں جمع کیے جائے اور اس کے بعد محلے کے جو فقرا ہیں جو غریب لوگ ہیں جو آٹھ مدات ہیں جہاں ضرورت ہو اس مد کے اندر دے دیا جائے خدا کی قسم اگر آج مسلمان نظام زکوٰۃ کو صحیح کر لے تو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا دور آ جائے ان کے دور کے بارے میں ایک سیرت کا طالب علم یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ آدمی زکات لیے پھرتا تھا کوئی زکات لینے والا نہیں ملتا تھا یہاں تک کہ غریب سے غریب آدمی کے یہاں بھی زکات نکالی جاتی تھی کیسا زکات کا نظم رہا ہوگا جارج شاہ نے بڑی حیرت سے یہ بات کہی ہے کہ جس قوم کے پاس نظام زکات جیسا نظام ہو اس قوم کے اندر اتنے بھیک مانگے اتنے بھیک مانگنے والے حیرت کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظام تو اپنی جگہ اس نظام کو سنبھالنے والے گڑبڑ ہو گئے ہیں صحیح سے یا تو زکات نکالتے نہیں یا نکالتے ہیں تو اس کے مصرف کا صحیح سے انہیں پتا نہیں ہے تو ہمیں پوری طریقے سے زکات بھی ادا کرنا ہے اور ان کے مصارف کیا ہے ان کو بھی اپنی نگاہ میں لانا ہے اس کے اوپر بھی توجہ دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ عقیم السلاد کے ساتھ وات الزکات کہا ہے نماز قائم کرو زکات دو جیسے نماز جماعت کے ساتھ ہے ایسے ہی زکات بھی جماعت کے ساتھ ہے دونوں ایک ساتھ اسی وجہ سے آئے ہیں کہ اجتماعی طور پر زکات ادا کی جائے انفرادی طور پر اگر آپ کو خرچ کر رہا ہے تو انفاق فی سبیل اللہ کیجیے اپنی طرف سے اپنی جیب سے دیجیے جو فرض نہیں ہے یہ تو فرض ہے یہ اجتماعی طور پر ادا ہوگی دو تین آیت کریمہ بہت اہم ہیں جی چاہتا ہے کہ ان کو پیش کر دوں جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے اور جو لوگ خرچ نہیں کرتے قرآن کی آیت ان کے بارے میں وعید کیا سناتی ہے پہلے دیکھیے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے اللہ یوں فرماتا ہے وقال اللہ انی اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ اکبر کیا بات وکال اللہ محکوم کیوں لائن اکم تم سولا تب آتے تم زکات آمن تم بھی رسلی واضر تم ہوں واخرس تم اللہ قرضن حسن اللہ کا فرنان تم سیات کم ولاخلن کم جنات ان تجریم الحار لیکن یہ سب جنت کے مشتاقوں کے لیے ہے نا جن کا دل دنیا میں اٹک کر کے رہ گیا ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں وقال اللہ انی معکم اللہ فرما رہا میں تمہارے ساتھ ہوں کس وجہ سے تم نے اگر نماز قائم کی وہ آتے تم زکات اور زکات ادا کی اور اس کے بعد وہ آمن بے رسولی کہا گیا اس کا مطلب یہ کہ زکات زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کی جائے اسی وجہ سے وہ آتے تم زکات کے بعد وہ آمن تم بے رسولی ہے جبکہ یہاں آمن تم بے رسولی کا کوئی محل نظر نہیں آ رہا ہے لیکن وہ ہے تم زکات کے بعد وہ آمن تم بسلی کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مال بے دریک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کیا جائے رسول جو مشن لے کر کے چلے تھے جو تحریک لے کر کے چلے تھے اب قیامت تک کوئی رسول آنے والا نہیں اب یہ امت کا اجتماعی اور انفرادی فریدہ ہے کہ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرے اور اگر یہ اجتماعی پیمانے پر ہو تو اس کے فوائد اور زیادہ بڑھ جائیں گے وہ آتے تم زکات امن تم رسلی وہ اکرز تم اللہ قرض حسنا اور جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ اکبر اور اللہ جب قرض لیتا ہے تو اس کو ادا کیسے کرے گا ایک تو ادائیگی ضرور ہوگی اور دوسرے اللہ جب ادا کرے تو کس طرح ادا کرے گا اپنی شان کے مطابق ادا کرے گا فائدہ بتایا نان کم جائے ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گناہوں کا کفارہ ہے اگر اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہو بڑے بڑے گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدق دل کے ساتھ خرچ کرو اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اس مال کے خرچ کو اور سب سے بڑی چیز تو جو اللہ نے کہی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ اللہ جس کے ساتھ ہو جائے دنیا میں کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے کیا لیکن شرط یہ ہے اقامت سلاد کے ساتھ ایتا زکات ہونا چاہیے پھر اللہ تمہارے ساتھ اللہ نے تمہارے ساتھ چھوڑ دیا یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہیں یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں مسلمانوں کی زندگی میں دونوں دونوں چیزیں چیزیں نہیں ہیں ہیں نکل گئی اقامت سلاد بھی نہیں ایتا زکات بھی نہیں یہ تو فضیل ہے خرچ کرنے والوں کی بعید ہے نہ خرچ کرنے والوں کے بخیلوں کے لیے اللہ نے فرمایا سور محمد کے آخر میں ہا اولائی ہا انتم ہا اولائی تداؤنا ہا ان تم ہا تدعون لتنفقوا في سبيل اللہ فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء ما ان تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم الله فرما رہا ہے تو سنو تم کو بلایا جا رہا ہے ہاں تم ہاؤ لائے تو تم کو بلایا جا رہا ہے کائے کے لیے لیکن کو بھی زمین لا تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو لیکن تم میں سے کچھ بخیل بھی ہے فمین کو میب خل بخیل کر رہے اب کل جو آدمی بخیلی کرتا ہے وہ اپنی اپنے نفس کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ بخیلی کر رہا ہے اپنی جان سے بخیلی کر رہا ہے اور اللہ کو تمہارے خرچ کی ضرورت نہیں ہے اللہ الغنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے وہ تم الفقرا تم فقیر ہو اور اگر خرچ نہیں کرو گے تو تمہاری لیے سزا وہی تطول یس تبدیل قوم ہے کو تم کو مٹا کر کے دوسری قوم لے آئے گا جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ ان کو مٹا دے گا سفید ہستی سے ان کو نیست نابود کر دے گا اور ان کی جگہ پر دوسرے کو لے آئے گا کتنی بڑی وعید ہے اور زکات دینے میں صدقہ کرنے میں ہمارے فائدہ ہے ایک جگہ فائدہ بتایا گیا خزمن اموالہم صدقتن تطہرہم وتزکیہم بها وصلی علیہم ان صلاتک سکن لهم بڑی عجیب بات فرمائی گئی کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے زکات لیجئے ان اس سے یہ دو فوائد ایک تو ان کی روح صاف ہوگی روح صاف ہوگی کیا مطلب کہ دنیا سے محبت کم ہوگی اور آخرت سے محبت رہے گی اس لیے کہ جس سے جس کو محبت ہوتی ہے دل اسی میں اٹکا رہتا ہے مرتے وقت بھی آدمی کا بھی اٹکا رہتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اس کو تلقین کی جاتی ہے کی ایک بڑھیا مرنے لگی جس طرح پڑتی تو کچھ عورتیں اس کے سہارے بیٹھ کر کے بولتی تھی اما پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول جواب کیا دیتی تھی بارہ آنے بارہ آنے اور چوکتی تھی پھر کہتی تھی اما پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول بڑھیا بولتی تھی بارہ آنے بارہ آنے جب وہ مر گئی تو اس کے بیٹوں سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ بارہ بارہ آنے کا کو بول رہے تھے پوری توجہ اس کے کے انڈے اوپر تھی تو دل جس میں لگا ہوا تھا مرتے وقت بھی پوری توجہ اسی اوپر اوپر تھی تھی انڈے کے جو بارہ آنے کا بیچتی تھی بارہ آنے بارہ آنے بیچتی تھی اسی وجہ سے جو آدمی دولت کا پجاری ہوتا ہے دولت سے دل لگایا رہتا ہے مرتے وقت اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے انسوری میں اس کی روح بھاگتی رہتی ہے فرشتہ کہتا بھاگ کر جائے گی کہاں آخر جو چل نکل بھاگ کہاں رہی ہے ہم آ گئے ہیں تیرے کس کو لینے کے لیے سے تو دین منہ ہاتھ پھیلاتا فرشتہ نکل کدھر بھاگ رہی ہے چل اپنے رس کی طرف تو ایک کو دنیا سے محبت کم ہوتی ہے مال سے محبت کم ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑھتی ہے اور دوسرے خرچ کرنا باعث سکون ہے اس لیے کہ فرمایا کہ اللہ کے رسول کی دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فصل لے آنے آپ ان کے لیے دعا کیجیے جو اپنے مالوں سے صدقہ کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون ہے سکن کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے رسول کی دعا ہے اور رسول کی دعا کے لیے سکون ہے کہاں کہاں خرچ کیا جائے اس کے آٹھ مددات ہیں انما صدقات للفقاء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل الله وابن السبيل آٹھ مددات ہیں اور سب سے پہلے دو مد لائے گئے اس لیے کہ بنیادیں یہی ہیں بنیادی طور پر زکات انہی کے لیے ہے فقراء اور مساکین کے لیے فقیر کس ہوتے جس کے پاس کمائی کے ذرائع نہ ہو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ فقیر ہے لیکن کسے بولتے کمائی کا وسیلہ تو ذریعہ تو ہو لیکن پورا نہ پتا ہو کما رہا ہے لیکن صبح کا کھانا ملا تو شام کا نہیں شام کا ملا تو صبح کو نہیں ایسا آدمی مسکین ہے اگر اس کے پاس کوئی روزی کا ذریعہ ہے تو اسے مالدار نہ سمجھا جائے یہ مسکین ہے فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو وسیلہ بھی نہ ہو کمائی کا اور مسکین وسیلہ تو ہو مگر پورا نہ پڑتا ہو بمشکل دال روٹی چلتی ہو تو بنیادی طور پر ہماری زکات کے مستحقی ہیں فقرا فقیر عام ہے لہذا عام تذکرہ پہلے کیا گیا مسکین اس سے خاص ہے لہذا عام کے بعد خاص کا تذکرہ یہ بہت بڑا نقطہ ہے اچھا بنیادی طور پر یہ زکات کے علیہ تیسرے نمبر پہ وصولنے والے یہی ہے نا جو وصول کر کے زکات لائیں گے وہ ان کو دیں گے تو زکات وصول کرنے والوں کو بھی تنخواہ دی جائے